Thank <laughs> you.

بن اللہ شاہ کرتا کا خزانہ اللہ اکل اکل کو کو کر کر کرامتا اللہ تبارک و تعالی دے نبیوں کے پاک وارث وارث کامل کامل جنہاں نو کہتے ہیں سبحان سبحان اللہ اللہ اللہ وہ دے ولی ولی یہ کے بارے نبی تا کر کے حجت الاسلام امام غزالی نے المنکر صرف سلال فرمایا ہے کہ میں ہر فرقے ہر طرح کے طبقے میں گیا ہوا کہ لبا دیکھا نبیاں دے صحیح وارث کون نے وراثت نبیاں بھی کنا کول سبحان اللہ میں بڑا لابدار ہوں مینوں صحیح وراثت اگر ربی ہے سبحان اللہ وہ اللہ دے ولیاں صوفیاں کو نبی سبحان اللہ کیوں فرمایا فرمایا نبی اللہ نال مخلص ہوتے ہیں تو انہوں نے ہاتھ سے موجنے ظاہر ہوتے ہیں ولی رب نال مخلص ہوتے ہیں نبیا واگوں تا کر کے انہوں نے ہاتھ سے کرام کا ظاہر سبحان اللہ سبحان اللہ نبی سونا عالم وارث بنا گیا ولی وارث بنا گیا کیوں نبی نبی سونے سونے سونے دے دے دے دو دو حال حال جڑے ایک ایک علم علم والا والا والا والا تے تے تے دل دل سبحان اللہ ہے سن دوویں ترکے وراثت سن نبی دل کے بارے اللہ

سبحان اللہ جو مرضی نشے و فراد ہوتے رہے یہ وارث ضرور رہیں گے علم کی وراثت بھی چلنی چلنی سونے نبی نے دل کی وراثت بھی چلنی سبحان اللہ توجہ نہیں فرمائی سبحان اللہ کیوں چلانا ہے اس واسطے ادھر دیکھ اسلام محافظ اور اسلام کے شائع اسلام پھیلاوا اور اسلام کو بچا یہ حاکم بھی ہے وہ تلوار نہ کرتے سن نبی دی شریعت اشاعت اسلام دی اشاعت تلوار نہ و جہاد یہ سی ولی لوگ آدم لوگ علم والے علم پہنچا دے سر اور نے یہ کی کام کرتے سن جتھے ویک ہے

سبحان اللہ فتوحات اسلامیہ اسلام کے فتوحات اسلام کے بادشاہ بھی کرتے سن اللہ دے بلی بھی کرتے نے ہر کے گئے جتھے تلوار کام کرتی سی اتے تلوار چلتی سی جتھے تلوار تلوار نہیں سی چل سکتا اتے اللہ دے پاک محبوب نے یہ عاشق اپنے دل کی طاقت کا کر کے تلوار چلا کے بغیر لڑائیوں ملک بھی فتح کر لیتے سن علاقے میں علاقے فتح کر لیتے سن سبحان اللہ اللہ وحدہ لا شریف مولا نے اسلام جس سے نہیں اپنی حکومت پہنچا سکیا یہاں بھیج کے اس ذات پاک نے دلوں کے اندر شاہی انہوں نے رستے گرا لیے

ہیں اور برکت نال ہی اسلام کی تہذیب محفوظ رہتی ہے اسلام کی گڑب جنگ ہتھیار نہ ٹھنڈی جنگ یہ اللہ دے فقیران دے دل دے وار سبحان اللہ سونے نبی نے دو بار سنڈے اسلام شاید کرنا بچاؤنا بھی اگر کوئی اعتراض کرے اسلام لوگ پہ زبانی جواب دینا علماء ہوتے ہیں حوالہ بتایا قرآن لکھے لکھے حدیث کوئی دلائل دلائل دے دے دیتے دیتے اہل اہل نظر عقل نے یہ اسلام کو شائع کرنے اور بچاؤ واسطے یہ یہ اپنا زور استعمال کرتے ہیں اور طریقہ استعمال کرتے ہیں علم والا اسلام سے اعتراض اٹھا جواب دلیل دے دیتا سجنا ایک اعتراض یہ بھی اسلام کا ہو سکتا ہے کہ پنڈو مڑ کے روٹ کلو وہ آخ بھائی جہیا تسا کتاباں وکھا جی میں نہیں مانتا جواب اس منکر کو جواب دن کتاب سے رہ گئی دلیل سے رہ گئی ہوں کی طریقہ اسلام بچاؤ اسلام پھیلاو فکیر کا طریقہ ہو کہ جی علم والے کا کام کر اتے فکیر جا کر گے لگدیا بھاوے اک پھر بھی ویچ کے علاقے میں علاقے پتا کی جائے جی کوئی ان کے کے اسلام خلاف بھائی میں حوالے کتاب نہیں بنتے ہوں جی نبی وارس کھڑے نا اپنے دل آئے وہ کہتے ہوا جی نہیں کتاب ہے نہ دعوی سا نبی مردے دا کرتے سن اگر نہیں بننے ہوالہ جی اب کر کے آپ دکھا بخار

میرے خاج میری غریب نواز ایک شخص ہے بادشاہ نے میرا پتر نجائز ختم کر دیتا ہے چل میرے گھر سر بھی گئے گا اشو مئی آؤ پرم چل جب تشریف لے گئے سر نو کے پڑ کے بچے کے سیلو پڑھ کے اپنی اکھان مبارک اکھان پا کے جائے ماریا جائے بچہ اللہ کے حکم نال لا لوگ

ہندو بھی دے لگتے ہیں دلیل کرتے ہیں وہ گل دلیل جلیل نہ شان یہ جڑے طریقے وکھاتے ہیں کوئی بھی وکھا سکتا سبحان اللہ اللہ سونے نبی صلی علیہ وسلم آپ کا پیشاب مبارک پخانا مبارک خوشبو آتی سی خوشبو آتی سی سونے کے پیشاب پخانے مبارک پچھو صحابہ فرما نے سبحان اللہ اگر آگے دیکھ رہے سن زمین کوئی شہ نہیں سی لبتی زمین ہڑپ کر جاتی سی خوشبو ہی محسوس ہوتی سی بلکہ کئی بار کئی صاحب ہے ایک بیوی پاس ہوتے ہیں رات اٹھ کے زمین کا پیشاب مبارک پی لیا ہے محسوس تک نہیں ہوا پیشاب مہاراج نبی جدو صبح پوچھا ہے میں راتی سے پیشاب رکھا سی کیا لے آپ تکلیف نال سن بیماری نال رات کو پیشاب فرمائے بی بی ان کر دیا سونے میں بھول گئی تھی بیٹھی ہوں آپ فرما دے جا جہنم دیا حرام ہو گئی ہے یار زندہ جو سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا دادا مبارک کو پوری واگو خوشبو والا ہونا استاد عالم نے فرمایا ہے نبی پیشاب فرماؤ بخانا فرماؤ تے نبی دا وضو نہیں ٹوٹدا محل اللہ دی بندگی واسطے کر دے سن سبحان اللہ کیوں اگے پتہ تو ٹوٹدا پلیتی نکلے پلیسی ہے ہی نہیں سبحان اللہ ادھر ویکھ سجڑا ہوئے نبی دی ہے ثابت ولی نال کرم

اللہ وحدہ مولا نے پیشاب کستوری خوشبو والا ہو گیا لوگ واسطے پیشاب پخانا لے جاتے سن سجنا نبی شان ہر نویشانا ہے اپنی دعا آپ کا خلیفہ کر کے حکیم کو جنت سب کچھ پینے کے

خراب سونا نوی سن وسلم جس دے نگاہ کرم فرما چھڑنے نے سبحان اللہ ایمان نصیب ہو جاندی ہے سبحان اللہ نصیب ہو جاتی ہے قربان جاواں اللہ دے ولی حالت تبلیغ نہیں سبحان اللہ کئی کئی والے بار ہے نگاہ پہ نہ کسی دی حضور یا حضور نے نگاہ پا سبحان اللہ کوئی تبلیغ نہیں کی کوئی گل سبحان اللہ اللہ اللہ نے پیارے بھی ہیں سبحان جڑے نظر پا دیں سبحان اللہ زندگی بدل جاتی سبحان اللہ انہاں دی نگاہ مبارک دے فیض نال ہرات شہر سبحان اللہ سبحان اللہ ہرات شہر افغانستان دا کدی خواجہ اجمیری سرکار دے دور شریف دے اندر ابو بکر عمر نام دا کوئی بندہ اٹھے نہیں سی

سرواروں لگے فرنے ساڈے مرگا ڈر ڈر کے پاس لگ جاتا ہے

محمد یادگار سے پائی کے زمین میں بے ہوش ہو کے ڈگا ہے آپ سرکار اٹھے ہاؤ کا پانی پاک کٹ کے منہ دے پایا ہوش جایا ہوش سے اکھا کی دل بھی کھل گیا

کا سنجا کیتا ایک نظر نال نبی بھی نظر نال سبحان اللہ ہوں اگر کوئی آخ یار وہ مسلمان ہو تو نظر پی جی بندہ بدل جاتا اللہ نے لیکن کوئی چیلنج کر دہان

کاٹ دی کنڈی بنا کے بھی آپ لے آؤ بھی آپ شام تک چڑھائی رکھ مت آخر سنی کسی ہاتھ لایا نہ ہاتھ بھی نہیں لاؤ جی شام تک اگ بلتی رہے کنڈی نہ سڑے پھر سمجھ لیا جی کنڈی ہی ہوگا عشق دے سبحان سبحان اللہ اللہ فرمایا امام ہری

کی میں کیا میں بخاری بھی صحیح حدیث کا تادت کرتا بخاری شریف نے صحیح حدیث ہے سونے نبی فرمایا اللہ سونا جب کسی بندے کا پیار کرتا ہے سبحان اللہ جان چیر نہیں لینا جنا چیر وہ بندہ جانا پسند نہیں کرتا اللہ تعالیٰ ان میں اختیار دیتا ہے دنیا میں رہ رہی ہے میرے کو آنا جس نے وہ آخر یا مولا کرنا میں تیرے بلے آنا پھر اللہ تعالیٰ فرشتے نو بھیج رہا ہے جاؤ جان رہے اگر اگر فرشتہ سبحان اللہ اور کے اس پیارے دے کے گل نہ رکھے تو ہو سکتا فقیر اسے جان کے فرشتے سبھیر مار کے ہاتھ کر دے چپیڑ مار کے مسل اسلام نے حضرت لگائی اسلام نے سی کہ نہیں کیوں آیا اللہ بند آئے کتنے آنے نہیں اللہ تعالی فرمایا دے دے ہاتھ بال تھلے ہو سال زندگی گا میں

مرید مرید کر لے آپ نے نام بھی بدلیا بدلیا سب کچھ بدل کے سونے ہاں، رب دے کے دعا کر میری لمبی زندگی ہو جائے آپ نے دعا کی مرو بن گیا بنیا سبحان سبحان اللہ اللہ چلتی بتا دیتے دیں اللہ تعالی نے اپنے اپنے دیا نے ثابت رکھے اسلام کے کے اعتراض اعتراض ہو ہو نبی کسی شان سبحان اللہ دس ہوئے ایک بندہ میں انے رات قرآن آدھا حضرت میں نہیں وہ سبحان سبحان اللہ گے منہ ویکتا رہ جائے میرے اعتراض ہوا سبحان سبحان سبحان سبحان سبحان سبحان سبحان اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ثابت کرنے بندہ ہی کوئی پھر پھر بیٹھے بیٹھے نے نے جڑے ہاتھ پیرن کہنے انو ہے شیر پانی ورگے اللہ اکے جو دست شفا حضرت عیسیٰ کے پاس ہے دست شفا مستفا نے انہیں مستفادہ نے چھوڑ دیے جنہیں غلامی کا حق ادا کر دیتا ہے اللہ اللہ یار

شفاج لبنی ہے محمد شفا ہویا والے نہیں نبیل خاتے کی نبوت کا سلسلہ جو جاری ہے ہر دور کے اندر نبی دیا شانہ بکھاؤ والے فقیر خاتے لکھا بول ساڈا نبی خاتم النبی جی نے سبحان اللہ وجہ نہیں پتہ سبحان اللہ نبی ہے تے نبی دا نبی ہے سبحان اللہ جنہاں دے اوندیا اگر دوسرے واسطے پائے سلسلے بند سبحان اللہ کو دے جتوں پائے جاری توجہ نہیں سبحان اللہ اچھا لیکن ایک گل کرنا اس وقت نہ

رب آخیا جڑا روح والا والا ہے نا دل دل دل دل دل یہ پاسے کیونکہ رہ رہ سکتا سبحان سبحان سبحان اللہ اللہ نہ نہ دو دو اللہ سیدنا یوسف پیغمبر آپ نے حضرت حضرت زلیخا عاشق دیوانی ہو گئی جنہ سے کفر نہیں ہے یوسف عاشق رہی ہے یوسف تو سوا ہوش نہیں تھی جب حضرت یوسف نے کلمہ پڑھا کے مومن کیتا ہے پھر ایک دن بیٹھی ہے حضرت یوسف فرما میرا ہوں دھیان میرا تمہارا ہو گئی اللہ فکتا خدمت موقع مل بھائی قرآن ہو گیا قرآن پڑھ قرآن پڑھ کے لنگیا

ادھر خدمت کرنے کی بجائے سیدھی رب جی نہ کی جائیے نہیں آیا وہ نہیں آیا یوسف بچتا ہے وہ آ گیا ہے یوسف گئے ہوں وہی بچتا ہے وہاں ری سرکار کا بچہ چلو فوت ہوا ہے جناب کا بچہ فوت ہو گیا ہے آؤ فرماتے ہیں جنا پر دفنا دو جو کے دل اللہ تو جب کسی بھی خارک ہوئے میں پیار کرنا میں سابق فلانے پیار کرنا میں سن حسین پیار کرنا میں علی پیار کرنا فلان تنا ایک دل جوڑ رہا یہ مسئلہ اپنے حل کیتا امام امام ابد ال غنی نابل سی حوالے البت محبت نبہانی شیخ نبہانی بلکہ

پر جی گل گراؤنڈ لگا لگتا نہیں کوئی میں پوچھنا وا سہا تو رشتے وار میرے نام پر ایک طریقہ ہو سکتا ہے ان کے لیے نیچے کوئی بندہ اگر کوئی اپنا پتر یہ دے دے تو بتا دیوار میرے کو میں آخری پتر اس گل سونے کرنا دے

پانچ سو اکاٹھ ہوئی ہے ابا اپنے پتر کو لے کے گیا ہے آپ نے دیکھا اپنا مبارک کو بھی بڑا مبارک پتر آیا اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے نام ایک سن کے

فرماتے ہیں کی آخر چاہتے کہ نہیں ہو سکتا اب ٹھنڈی ہو جائے اس کا آپ فرماتے ہیں یار خط قرآن قرآن کی گل اگر میں تینوں خود کر دے مان پرانا جی سونے اپنا گرم ہے کہ نہیں

فرمایا ہوا میں محمد کا غلام ہوں چھوی صدی کا تو اللہ کی گل کرتا ہے حضرت ابراہیم خلیل کی گل کرتا ہے فرمایا جی ہوں سب سونے چھٹی کر دیتی گئی ایویں خلیل پر سلام اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ شان انبیاء دی کرامات اور دلیل نے سبحان اللہ نبی سرور سانو بخش معاف کر دے ورگیاں معافی یہ سمجھ سنش مع مدرسے قرآن کو باہر شراب لینا لگتا باہر کا قرآن پاک اور حدیث کے مطابق اشاعت کرنا بالکل قرآن اور حدیث میں قرآن شریعت کے مطابق سلام سے بیٹھے